رسله الصلاة والسلام وطبعا لأصحابه وآله الكرام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عزيز طلباء لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ شریف کے مطابق کریں اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا استعمال فرمایا تھا اس کا پڑھنا شروع کیا اس طریقہ شریف کے مطابق جس طرح بھی توفیق ملتی جائے گی انشاءاللہ شاء میں اپنی اور آپ کی اصلاح اور تربیت میں کوشش کرتا رہوں گا بر وقت نظام عمارت کو زندہ کرنے کے لیے دل میں خیال آیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ عمارت کو بھائی زندہ کرنے کی سوچ ذہن میں آئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمارت پر اتنا زور دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانو ثلاثتن فل یو امرو احدہم داؤد شریف کے حوالے سے جو حدیث پاک پڑھنے میں آئی اس کے الفاظ ہیں کہ جب تین مسلمان اکٹھے ہو جائیں ہاں اداکانہ سفر ہاں جی اور یہاں پر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اذا کانو سلاستن فی سفر فل جو امرو احدہم اذا کانو سلاستن فی سفر فل جو امرو احدہم کہ جب سفر میں تین شخص ہو جائے نا مومن تو ایک کو امیر بنا لے عمارت سے مراد ہے امیر امیر بنانا مطلب ہے کہ حاکم بنانا کہ یار تو ہمارا بڑا ہے تو اللہ رسول کے مطابق ہمیں جو جو حکم سفر کے اندر کرے گا ہم تیری اتباع کریں گے جو وہ امیر ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں جس پر جن پر حکم چلتا ہے اس کو معمور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معمور کہتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے یہ حکم فرمایا کہ تین شخص ہو جائیں تو ایک امیر بنا لیں باقی دو معمور ہو جائیں اس سے آپ اہمیت سمجھ سکتے اور اس مسئلے سے بھی آپ اہمیت سمجھیں کہ نماز جو ہے نا یہ ہمیں اطاعت امیر کا حکم دیتی ہے اور نماز کے فلسفے اور حکمت جو ہے نا اس کے اندر اگر غور و خوض کیا جائے نماز کے اثرار اور رموز پر غور و خوض کیا جائے نا تو نماز ہمیں بہت سے راز سمجھاتی ہے نظام زندگی ہو سکتا ہے اسے سمجھ آ جائے پورا نماز میں نماز کے فلسفے اور حکم کو بیان کرنے والے حضرات نے ایک بات یہ لکھی کہ اس کے اندر اطاعت امیر کا حکم ہے ارشاد رہبری ہے حکم کہتا ہوں اس کے اندر راہبری رہنمائی کی جا رہی ہے کس کی اطاعت امیر کیسے کہ ایک ایک امام ہوتا ہے چاہے کوئی سید ہے چاہے کوئی خان ہے چاہے کوئی موچی ہے چاہے کوئی تیلی ہے جس طرح کے بھی پیچھے کو کھڑا ہوتا ہے نا اگلا جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق چل رہا ہے امام صاحب تو اس کو اس کے پیچھے رہنا ضروری ہے حتیٰ کہ اتنا سختی سے آئی ڈپٹ آئی اور دھمکی آئی عذاب کی کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی شکل گدے کی بدل جائے اور ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا جان بوجھ کر امام سے آگے کہ بھائی دیکھا جائے گا یہ کیسے کہتے ہیں یہ عالم لوگ کہ بھائی گدے کی شکل بن جاتا ہے پھر وہ گدے کی شکل بن گیا تھا یہ علماء نے لکھا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ امت مسلمہ جو ہے نا ان کی خصوصیات میں سے ہے یہ پہلی امت نہیں تھی تو یہ بہت کیونکہ اسلام جو ہے نا بہت بڑا جامع کامل مذہب ہے اور آخری مذہب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی ضرورت اور حاجت کے لیے انسانوں کی زندگی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب راہبری کر گئے بتا گئے تاکہ قیامت تک پھر نبی تو آنا نہیں ہے رسول تو آنا نہیں ہے نا لہٰذا ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ جن کے اندر ان کی دنیا اور آخرت کی خیر اور صلاح اور بہتری ہو وہ سب بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کمال و فلاح کے لیے کوئی نقطہ فرو گزاشت نہیں کیا چھوڑا نہیں ہے سب بتا گئے اطاعت یہ نماز جو ہے پانچ وقتی نماز جو ہم با جماعت ادا کرتے ہیں یہ ہمیں جن باتوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے ان میں سے ایک اطاعت امیر ہے کہ جو تم پر حاکم بنا دیا گیا امیر بنا دیا گیا تو اس کا تم نے حکم ماننا ہے جب تک کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق یہ شرط ساتھ ہے ہاں۔ فی الخالق خالق کی معاشیت میں مخلوق کی کوئی سات نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ دیکھتے ہیں کہ جس قوم کا جس سطح کا بھی بندہ ہے آگے چھوٹا ہے جب امیر بن گیا ہے بڑا بن گیا ہے جب اس کو بنا لیا گیا اس کو اس کو ایک کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے شریعت کے مطلب لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب بنانا ہے اس وقت شریعت کا لحاظ رکھو ضروری ہے تم کہ جب بن جاتا ہے پھر چھوٹا بڑا مت دیکھو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی چاہے چھوٹی سری والا غلام ہو عبد حبشی چھوٹی سری والا عبد حبشی عبد ایک فرمایا غلام ہو تم آزاد ہو وہ غلام ہے تم قریشی ہو سید ہو وہ حبشی ہے چھوٹی سری والا ہے چھوٹی سری والے جی بابے دولا شاہ کے چوہے جن کو کہتے ہیں مشہور ہیں یہ گجرات والے بابا دولا شاہ جو ہیں چھوڑ مقصد کیا کہ اتنا حقیر ہو یہ مخلوق ہے چھوٹی سی والی تو فرمائے چاہے اتنا حقیر ہو تمہیں بے سمجھ لگتا ہے جو بھی لگتا ہے جب بن گیا ہے جب تک وہ اللہ رسول کے مطابق بات کرے تو اس کی اطاعت ضرور کرنی اور اس کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت اسی وجہ سے فرمایا عطی اللہ و عطی الرسول و الی الامر منکم اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو ول الامر منکم اور اپ اپنوں میں سے تم میں سے جو الامر ہیں امر والے ہیں حکم والے ہیں کون سے حکم والے اولی امر اللہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اولی امر اللہ الامر پر الفلام مذافر ہے کیا اولی امر اللہ اللہ کے امر والے جو تمہارے اندر ہیں وہ جو بھی ہیں ان کی اطاعت سمجھ نہیں آ رہی مین کم کی قید بڑھا کر اس بات پر تبدیل کی گئی ہے کہ خبردار کفار کی بات نہیں ماننی من کو مومنین کی ماننی ہے جو تم میں سے کیونکہ ہم میں سے مومن ہوں گے زیادہ کفار کی اطاعت کو اطاعت نہیں کرنی جو مومنین ہے ان کی اطاعت کرو سمجھ نہیں بات کیا رہی چاہے جس طرح کا بھی ہو ذہن میں رکھو اور یہ در حقیقت انسان کو تربیت ملتی ہے اطاعت امیر سے نا اللہ تعالی اللہ رسول کی اطاعت کی تربیت ملتی ہے کہ جب یار یہ مخلوق ہے اس مخلوق کے یہ نافرمانی نہیں کرتا جب اللہ رسول کا حکم کے مطابق مخلوق چھوٹے درجے کا ہے چھوٹے رتبے کا ہے ہاں جی حقیر نظر آتا ہے اس کو چاہے جو مرضی ہو جب وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق بات کرتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے جب یہ عادت بنا لے گا تو اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے اس کی حکم اس کی بات اس کی اطاعت کرنے کے اندر کبھی اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اس کو کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی کبھی اس طرح پریشانی نہیں آئے گی ہاں جی جب ورزش کیا ہوگی اس نے عادت بنائی ہوگی کہ ہر صورت میں میں نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے چاہے چھوٹے سے بھی آئے پھر حق کو قبول کرنے کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگی بس ہاں جی پریشانی نہیں ہوگی دوسری بات ایک بات تو یہ ہوگی نا ہاں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا فرما برداری اس کی عادت پڑ جائے اس کی ورزش ہو جائے اور پھر چاہے کسی سے بھی اللہ رسول کی بات سنی جائے اس پر عمل کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ پریشانی نہ بنے سمجھ بات کیا گئی تو ایک تو اس کے اندر یہی ایک تو اس کے اندر یہ حکمت ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور دوسرا یہ ہے دوسرا راز اور حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے لگام رہنے کی جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے لوگ بے لگام رہتے تھے اس بے لگام رہنے کی جو جاہلیت کی ایک عادت اور طریقہ ہے اس سے باز رکھنا مقصود ہے جاہلیت کے اندر لوگ وہ کسی کسی کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے بے لگام ہوتے تھے شتر بے مہار جس طرح ہوتا ہے جو مرضی آیا کیا کیونکہ نہ ان کا کوئی بڑا ہوتا تھا نہ کوئی چھوٹا ہوتا تھا ہر کوئی بڑا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبائلی علاقے تھے سمجھ بات کیا رہی تو قبائلی علاقے کے اندر جو ہے نا کوئی ان کا دین نہیں ہوتا تھا کوئی حاکم نہیں ہوتا تھا کوئی بات نہیں بس ایسے بے لگام رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جن جو مر گیا ایسا حال کے اندر کہ اس پر حاکم نہ ہو فرمایا فقط ماتمی تتن جاہلیہ ہاں جی وہ اس کا مرنا اس کا مرنا جاہلیت ہوا اس کی موت جو ہے وہ اس کی موت جو ہے نا اس موت کی نوعیت اور حالت جو ہے وہ فرمایا جاہلیت والی ہوگی اب جاہلیت والی کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح بے لگام وہ لوگ جاتے تھے جب یہ مر گیا تو یہ بھی بے لگام ہو کر گیا ہے اس کا کوئی حاکم نہیں ہے اس وجہ سے مسلمانوں پر حتیٰ کے فرد ہو گیا اپنے مسلمانوں پر اجتماعی طور پر یہ فرد کر دیا گیا کہ وہ اپنا حاکم بنائے کیا بنائے اوے یہ کے کے کے کے کے مارے مارے مارے سو ہے اور رہے ہو ہو ہو کیا ٹوپ مرے سویرے سویرے وقت رکھ اٹھ اٹھ کھڑے کھڑے پچھلے سارے چھوٹے جی نے بے حکم جینا موٹا نہ ہونا بے لگام جینا جس طرح جی چاہے من چاہے اسی طرح جینا ہاں جی اور کسی کی نہ ماننا نماز کا سبق اس کے خلاف ہے اسلام کا سبق اس کے خلاف ہے اسلام یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم زندگی پابندی میں گزاریں اور یہ پابندی اللہ رسول کی جو ہے اللہ کی مخلوق سے ہم حاصل کریں کہ مخلوق کے اندر ہم اپنا امیر بنا لیں ہم اپنا ایک بڑا بنائیں اس حتیٰ کہ کہ اس اس حد تک کو پسند کیا گیا سفر کے اندر تین بندے اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا ایک امیر بن جائے بتاؤ کتنا مطلوب فشرا یہ کام ہے کتنا اللہ رسول کو یہ پسند ہے بات کتنا ضروری اور اہم چیز ہے پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں جس طرح وہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح آپ سجدہ کرتے ہیں جس طرح وہ رکو کرتا ہے آپ اسی طرح رکو کرتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے پیچھے ہی رہنا ہے چاہے چھوٹا کھڑا کر دیتے ہیں چاہے بڑا کھڑا کر دیتے ہیں اب ایمان سے بتاؤ میں استاد ہوں کاری اطر صاحب کون ہے جاگرد ہے میرے وہ بولو جاگرد ہے نا لیکن نماز کے اندر جب وہ امیر بن جاتے ہیں نماز کے اندر وہ امام بن جاتے ہیں پیشوا بن جاتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں مجھے اسی طرح کرنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے تو مجھے مجھے بولو اس کے اندر جو ہے وہ مجھے کیوں پریشانی نہیں ہوتی یا میرا نفس جو ہے نماز کے اندر امام جب بنا لیتا ہوں کسی کو تو اس کے اطاعت اطاعت اطاعت اس اس کے کی اور اتباع جو ہے اس کے اندر میرا نفس جو ہے وہ کیوں انکار نہیں کرتا بولو جب حکم آ گیا تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر باہر تم پر اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب کوئی حاکم بنا لیا جائے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے چاہے حقیر تمہیں نظر آتا ہے چاہے جس طرح کا ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو لیکن بشرط ہے کہ جب اللہ رسول کی اطاعت کر رہا ہوں بات نہیں سمجھ آئی اس سے یہ ہے سنو سبحان اللہ دو راز تو بتا دیے تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اتحاد امت برقرار رہتا ہے اتفاق ملت برقرار رہتا ہے جو بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے اگر یہ چیز نہ ہو امت کا شرازہ بکھر جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج ہو رہا ہے دیکھا ہے باقیوں یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں بتاؤ کتنے دھڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں یہ تاط امیر ان سے ختم ہو گئی یار یہ ریونڈ والے آپ نے دیکھے ہیں نا یہ نامورا جب چلتے ہیں تو ایک امیر ہوتا ہے جب یہ سفر کرتے ہیں جب تبلیغ جب کوئی بھی بات کرنی ہو جب ان سے بات کرنے کوئی آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں امیر امیر سے کریں صاحب کہتے ہیں نا ایسے وہ جتنا خبیص جماعت ہے جتنا لانتی جماعت ہے یہ بات ان میں اچھی ہے ذہن میں رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ کسی کی اچھی بات کو آپ اچھا کہتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے دیکھو ذالک بیان سینا وانہم لا یستکبرون عیسائی تھے ان کے اندر یہ اچھی خصلت تھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اسی وجہ سے تفسیر تفسیر روح المانی شریف کے اندر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور اچھی بات اچھی خصلت ہاں جی توازو ساری اس طرح کی کوئی بھی اچھی خلق عادت ہو اگر کسی کہیں بھی پائی جاتی ہے تو محمود ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے صفت کی تعریف کرو چاہے شخص جیسے بھی سمجھ بات کیا تائی کافر تھا اس کی سخاوت کی مثالیں حتیٰ کہ اس حد تک کہتے ہیں کہ فلاں جتنا حالانکہ مومن ہے مومن کو کہہ رہے ہیں یار یہ اپنے وقت کا ہاتم ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہے جی، اس کے بس بھی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں تو ریونڈ والوں کے اندر یہ بات قابل تعریف ہے کہ اطاعت امیر کرتے ہیں امیر بنا کر چلتے ہیں شتر بے مہار کی طرح نہیں چلتے یہ ایک اور بات ہے کہ جب ہمارے جیسا ان کو ٹکر جاتا ہے پھر ان کو امیر کی بھی بیچاروں کو جو ہے نا وہ ہوش نہیں رہتی یہ بھی میں نے آزمایا ہے وہ جاتا نا ان کا پھر خیر لیکن بات سمجھو یار یہ بے لگام برادری جو ہے نا یہ بریلویوں کی مزہ ان کا کوئی چھوٹا کو بڑا ہو ہر کوئی یہی کہتا ہے اور یہاں پر بھی یہ لانت ہے افسوس ہے اس میں بہت دکھ ہوتا ہے اور سنیے میں آپ کو آدیش اور رواجات سناتا ہوں آپ حیران رہیں گے ہاں جی اس سلسلے میں میں آپ کو ایک اسلام کی تاریخی بات بتاتا ہوں اسلام میں پہلا امیر پہلا امیر اسلام میں کس کو مقرر کیا گیا تھا یہ سن لیجیے ان کا اسم شریف ہے حضرت عبداللہ بن جحش یہ صحابی رسول ہیں اسلام میں پہلے امیر ہوئے ہیں یہ کتابیں ہیں نا ہماری اوائل کے موضوع پر اوائل اوائل کے موضوع پر بھی کتابیں ہیں تو ان کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں اول شخص فلاں اول فلاں اول شخص فلاں مجاہد فلاں شہید فلاں اول سب سے پہلا امیر فلاں ہاں جی اچھا فلاں فن کو ایجاد کرنے والا فلاں سب سے پہلا یہ اوائل اوائل کے موضوع پر کتابیں ہوتی ہیں کتاب الاوائل وغیرہ اس طرح کی پڑھی ہیں حضرت اس کے اندر بھی ان کے اندر یہ آپ کو ملا تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں جو عبداللہ بن جاہش ہیں تو ان کا قصہ یہ ہے اچھا، باہر لے جا چلے تو آخیا بھی آرام نال بیٹھے رہو اچھا قصہ یہ ہے کہ مدینہ شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو قبیلہ جو ہے نا کہ لوگ آپ کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے اندر تشریف لائے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ ہم سے کوئی آکام جاری فرمائیں ہم اسلام لانا چاہتے ہیں ہم اسلام لائیں گے قبول کریں گے وہ اسلام لائے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رجب شریف کے اندر ان کو بھیجا کس مہینے میں کچھ سو سے کام ہی تھے یہ لوگ حکم فرمایا کہ بنو کنانا جو جوہینا قبیلہ جہاں رہتا تھا ان کے ساتھ بنو کنانا قبیلے کے لوگ تھے تو بنو کنانا رہتا تھے کنانا قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ان پر حملے کے لیے ان پر ہم نے حملہ کیا وہ بہت سارے لوگ تھے جب وہ بہت تھے تو ہم حملہ کر کے نا ہم نے جو علی جوہینا کے اندر آ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو جو ہے نا قبیلے والے ہمارے ساتھ مل گئے وہ برادری بیس پر یعنی برادری کی بنیاد پر انہوں نے بیس نکل برادری کی بنیاد پر انہوں نے حمایت کی بچایا ان کو اب وہ قبیلہ جو ہے نا والے کہنے لگے یار تم حرمت والے مہینے رجب والا مہینہ جو ہے یہ چار مہینے ہوتے تھے جو محترم مہینے شمار ہوتے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ بھی ان میں تو رجب والا مہینہ تو محترم اس کے اندر تم نے لڑائی کی ہے تو ہم نے کہا وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جو ہے نا قبیلے والوں کو کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے لڑائی کی ہے جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا یعنی ہمارے مسلمانوں کو مکہ شریف سے نکالا تو ہم بدلے کے طور پر ہم لڑ رہے ہیں بعد نے ہم میں سے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے تمہارا اس کا کیا کریں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اعتراض کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں ان کو اطلاع کرتے ہیں جس طرح آپ ارشاد فرمائے بعض نے کہا نہیں یہیں پر رہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ میرے ساتھ تھے میں نے کہا بھی میں تو ایسا کرتا ہوں قافلے آتے رہتے ہیں قریش کے ادھر سے گزریں گے میں تو ان کو روکوں گا روک کر لوٹوں گا اور ہمارا مال ہے وہ لے کر جاتے ہیں لہٰذا لے کر ہم اپنا اپنے پاس رکھیں گے میں یہ کام کروں گا اب تین دھڑوں میں تقسیم ہو گئے یہ اس اعتراض اور سوال کے بعد ایک ایک دڑے نے یہ کہا ایک گروہ نے یہ کہا کہ سرکار کے پاس چل کر یہ بات بتائیں دوسرے نے کہا ہم یہی رہتے ہیں تیسرے نے کہا ہم کافلے کو لیتے ہیں کافلے کو لوٹتے پکڑتے ہیں یہ تین دڑوں میں تقسیم ہو گئے ہم کافلے کی طرف چلے گئے اور ہمارے اصحاب جو ہیں دوسرے ساتھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جا کر ساری کہانی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقام غضبان محمر الوجه انتہائی غضبناک ہو گئے سرخ چہرہ انور ہو گیا فقالا اذهبتم من عندي جميعا ورجعتم متفرقين جب تم ادھر سے میرے پاس سے گئے تھے تو تم سارے اکٹھے ہو کر گئے تھے جب واپس لوٹے ہو تو جدا جدا فرقے بندی میں وہ ادھر کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے تمہارا اتحاد کہاں گیا انما اہلک من کان قبلکم الفرقہ جو تم میں سے پہلے لوگ گزرے ہیں امتیں یعنی یہود نصارہ ان کو بھی اسی تفریق اور جدائی نے اسی فرقت نے تباہ کیا تھا تم بھی اسی میں مبتلا ہو رہے ہو کہ دھڑے بندی کو ادھر کو کو کو جا جا جا رہا رہا رہا ہے ہے ہے ادھر ادھر میں تم پر ایسا اپنا حق امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سے بہتر نہیں ہوگا افضل نہیں ہوگا تم میں سے ہو سکتا ہے یعنی تمہارے برابر ہو یا تم سے درجے میں کم ہو لیکن کم آتش بھوک اور پیاس پر تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہوگا دکھ اور تکلیف کے اندر تم میں سے زیادہ صابر ہوگا ہاں جی برداشت کرنے والا ہوگا تو پھر حضرت عبداللہ بن جہش کو آپ نے ان پر امیر بنایا قبیلہ جوہینا والوں پر فکان امیر امیر اسلام یہ وہ پہلے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جہش جو امیر بنایا گئے سمجھ آئیے اس واقعہ مبارکہ سے اس حدیث مبارک سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ فرقت افطراک تفریق تقسیم گروہ بندی دڑا بندی یہ کتنا بڑی لانت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے منع فرمایا کتنا ہوئے جمیان تم وہ تو متفرقین گئے تھے اکٹھے آئے بکھرے بکھرے ہو کر سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اتنا اپنے اندر اتحاد پیدا کرو کہیں تمہارے اگر تمہیں بھیجا جاتا ہے تو ایک امیر ہونا چاہیے پھر اس امیر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور واپس جو آنا ہے تو اسی کے ساتھ آنا ہے یہ معمولی باتیں مت سمجھے یہ زیر میں رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی جس کو جو جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ غیر معمولی ہوتی ہے زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ غیر غیر معمولی یعنی معمولی یعنی کہتے ہیں عظیم بات کو بہت بڑی بات معمولی تو ہوگی نا معمول کے مطابق جو مطلب ہے لیکن غیر معمولی بات ہوگی اہم بہت بڑی بات جو ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ جب میں کہوں کہ مسئلہ نہیں یہ کام غیر معمولی کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم ہے بولو اباسیاں دے رہے ہو رات کو کیا کرتے رہو گدے بھرتے رہو کیا سست قوم کتنے بڑے کام کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے کتنے بڑے کام کے لیے گھر سے نکالے گئے ہو اور حال تمہارا یہ ہے باسیاں سو رہا ہے اور غافل پوری امت کا یہ حال ہے کہ وہ غفلت میں سو رہی ہے اور تمہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم خود غفلت میں مبتلا ہو یار غافل ترے دے مرد مسلمان دیدا اقبال فرماتے ہیں میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا ہر کوئی فکر میں مبتلا ہے ہر کوئی فکر میں ہے ہر کوئی بیداری میں ہے ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف سوچنے میں ہے اور یہ ایک واحد ٹولہ ہے جب مسلمانوں کا جو ہمیشہ غفلت میں ہے غافل ترے مرد مسلمان دیدہ کچھ اچھا، ہوش کرو یار انسان ہو تو بے مقصد زندگی گزارتے ہو کیا یہ بے لگام زندگی گزارتے ہو بے قید زندگی گزارتے ہو بے ترتیب زندگی گزارتے ہو بے فکر زندگی گزارتے ہو یہ بے فکری اور بے ترتیبی یہ سب کچھ جانوروں کا کام ہے یار اپنی زندگی کے سانسوں کا حساب کر لو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کا حساب کر لو اپنا حساب ہونے سے پہلے پہلے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھل جائے یہاں پر حساب کر لو تو بھائی دیکھ رہا شرازہ بکھرا ہوا ہے تتر تتر ہو چکے ہیں شاہدارہ مادارہ ہو چکے ہیں کوئی کدھر کو ہے کوئی کدھر کو ہے نہ ان کا کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اور یہی لانت ہمارے اندر ہو تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا لیکن ایک بات یہاں پر میں کروں امیروں کے متعلق کہ جس کو امیر بنایا جائے وہ اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے ذہن میں رکھنا تھا یہاں پر بھی مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شریف یاد آئی یہ سامنے کتاب کے اندر جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو حاکم نے القنا کتاب کے اندر نقل فرمایا دلونی علی رجل استعملہ علی امر قد اہمنی من امر المسلمین آپ نے فرمایا یار رہنمائی کرو میرے دوستو میں امیر بنانا چاہتا ہوں کس کو بناؤں انہوں نے کہا عبد الرحمان بن عوف کو بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑے جلیل القدر صاحب بھی ہیں قال ضعیف فرمایا ضعیف ہیں یا تو اس کام کے اندر ضعیف تھے یا ویسے طبی طور پر ضعیف ہوں گے جسمانی طور پر قالو فلان قال لا حاجت لی فی ہے انہوں نے کہا حضور فلانے کو بنا لیں توجہ ذرا اور اس بات سے اس بات سے یہ لانتی جمہوریت اور ووٹ جو ہیں ان کی تردید کو سمجھیں کہ مشورہ دینے والے کثیر لوگ کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف کو بنا لو آپ فرماتے ہیں ضعیف کو وہ کہتے ہیں فلاں کو منا لو فرماتے ہیں اللہ حجت علی فی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ شخص ناحل ناحل ناحل تھا قابل ہی نہیں تھا انہوں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسلام میں ووٹ نہیں چلتے اسلام میں ووٹ نہیں چلتے ووٹ چلتے ہوتے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ایک اکیلا عمر ہے وہ ادھر بہت ہے پتہ نہیں یہ لانت ہاں جی کیوں ان ملاؤں نے لے لی ہے بات بات سے اس خبر اس لانت کا رد ہوتا ہے ہاں۔ قالو من فرید انہوں نے عرض کی پھر چاہتے کون ہیں کس کو چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح آپ نے فرمایا راجل اذا كان اميرهم كان كانه رجل منهم واذا لم يكن اميرهم كانه اميرهم میں اس شخص کو بنانا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کا امیر ہو تو امیر نہ بنے جب امیر ہو تو امیر نہ ہو بنے نہیں جب امیر ہو تو امیر نہ ہو اور جب امیر نہ ہو تو اس وقت امیر ہو سبحان اللہ کیا حکمت کے بولتی کہ جب امیر ہے اس کو مقرر کر دیا گیا کہ تو ان ان کا کا حاکم ہے تیرا حکم چلے گا وہ خادم بن کر رہے ہیں خود کو امیر نہ سمجھے ان کی خدمت میں مصروف رہے تکبر نہ آئے یہ نہ میں بڑی چیز ہوں میں ان پر حاکم ہوں اور جب امیر نہ ہو تو امیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت امیر مقرر نہیں ہے تو لوگ اس کے اتنا شدید معتقد ہوں اور اس کے متعلق ایسا حسن زن رکھتے ہوں کہ وہ اپنا امیر سمجھتے رہے کہتے ہیں یار ہم اس کی بات مانیں گے بندہ بڑا کام کا ہے یعنی آپ نے دو باتیں بتا دی کہ مجھے تو ایسا چاہیے کہ اس کے اندر توجہ ذرا اہلیت بھی مکمل ہو یہ نہیں ہے کہ میرے بنانے سے بنے نہیں میرے بنانے کی ضرورت نہ ہو لوگ بھی اس کو اعتقاد میں یہی سمجھتے ہو کہ واقعی حقدار ہے دوسری بات آپ نے یہ بتا دی اس کے اندر کہ جو امیر ہو پھر اس کو خادم ہی بن کر رہنا چاہیے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس نجائز زیادتی کرتا رہے فلان کرتا رہے نہیں یہ دونوں وصف ہونے چاہیے پھر انہوں نے کہا پھر اگر ایسی بات ہے نا تو پھر ہمیں ربیع بن زیاد نظر آتے ہیں ان کو بنا لیجئے آپ نے انہیں کو بنا لیا سمجھ آئی نہیں ہاں یہ عمارت کو عمارت کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہے بھائی اسی سلسلہ کے اندر اللہ اکبر و دیکھ لو یہ کتنا بڑی سخت چیز ہے کتنا بڑا مشکل کام ہے کتنا بڑا بھاری وزن ہے اس کے سزا اس کی بہت سخت ہے بھائی کب جب اس کی ذمہ داری پوری نہ کی جائے یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسلمین مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام پر کسی کو امیر بنایا جائے کیا بنایا جائے امیر بنایا جائے والی بنایا جائے حاکم بنایا جائے تو پھر فرمایا یوم القیامہ اس کو قیامت کے پیش کیا جائے جہنم جہنم کے پول پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اگر اس نے صحیح کام کیا ہوگا تو نکل جائے گا ورنہ فرمایا ستر سال جہنم اگر پڑے گا اب یہ اللہ رسول جانتے ہیں ستر کا لفظ جو ہے وہ زیادتی کے کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہاں جی اور یا ستر جو ہے وہ اپنے معنی میں مستعمل ہے یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں یعنی یا تو زیادہ مدت مراد ہے اور یا ستر سال ہی مراد ہیں یہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سمجھ بات کی آ رہی ہاں اس وجہ سے اس کی طلب بھی نہیں رکھنی چاہیے طلب نہیں رکھنی چاہیے اور اگر یہ بوجھ پڑ جائے تو پھر اس کے نبھانے کے اندر کتا بھی نہیں کرنی چاہیے ذہن میں رکھنا ذرا اور خلق خدا کے ساتھ ظلم زیادتی ہاں بس اللہ رسول کے حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے زندہ ہو کر مردے رائے بن جاؤ زندہ ہو کر مردے بن جاؤ بھائی سمجھو بھائی زندگی کی حالت میں مردہ بننا پڑتا ہے مسلمان کو ذہن میں رکھنا اگر یہ ساری چیزیں قبول کر سکتے ہو یہ وزن اٹھا سکتے ہو تو رہو یہ اسلام اس طرح ہی ہے جو کہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا اور وہ اس کو اسلام چھوڑ کر نکل جانا چاہیے بلکہ وہ ایسی باتوں سے نکل ہی جاتا ہے جب وہ کہے گا وہ اسلام پر میں نہیں چل سکتا تو کافر ہو جائے گا بات بات نہیں سمجھ آئی اچھا اللہ اکبر و اسی سلسلے میں افسوس ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں کام کوئی کر رہا ہے توجہ کہیں ہے اسی سلسلے کے اندر میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح کا بھی بندہ ان پر حاکم بنتا تھا نا تو اس کی عمارت کو اللہ اکبر و کبیرہ ہر صورت میں قبول کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ پابند رہتے تھے صحابہ کرام میں یہ صفت تھی کمال اطاعت ان کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر امیر بنانے کی اہلیت جو ہے نا وہ کس طرح ہونی چاہیے وہ وہ کیا کیا ہے ہے اہلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے پرانے مجید کو کہ جس کے پاس زیادہ ہوتا اس کو امیر بنا دیتے صحابہ کی جماعت کٹھی ہوئی میں بہت بڑی راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں سابق جماعت اکٹھی تھی کہیں آپ نے بھیجنا تھا چاند لوگوں کو چاند شخصوں کو یعنی جماعت کی صورت میں انہوں نے جانا تھا تو امیر بنانے کی ضرورت تھی آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے کون ہے جو جس کے پاس قرآن زیادہ ہو ایک بالکل نو عمر کھڑے ہوئے لڑکے انہوں نے رسول اللہ میرے پاس سورہ بقرہ پوری ہے فرمایا پوری سورہ بقرہ ہے تمہارے جی یار فرمایا تو ان کا امیر ہے جڑے جو دوسرے تھے نا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اس ڈر کے مارے سورہ بقرہ کو حفظ نہیں کر سکے کہ ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا جتنا عمل ہو رہا ہے اتنا یاد کر رہے ہیں آگے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اس کو کیونکہ صحابہ کی یہ عظمت تھی کہ وہ حضرات قرآن مجید کو جتنا عمل کر سکتے تھے اتنا ہی پڑھتے تھے جب عمل چاہے دو سال میں پورا ہو جائے دس سال میں پورا ہو گیا جتنے پر عمل پورا ہو گیا اتنا ہی یاد کرتے تھے ہم تو پی جاتے ہیں نا قرآن مجید اور اسی سے راز اور نقطہ سمجھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زیادہ قرآن والے کو حاکم کیوں بناتے تھے کیونکہ زیادہ قرآن والا زیادہ علم والا ہوتا تھا اور زیادہ زیادہ عمل والا ہوتا تھا کیونکہ جب وہ بغیر عمل کے آگے چلتے نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے جتنا قرآن زیادہ ہوتا تھا اتنا عمل اور عمل عمل فرا ہے اس کی اصل علم ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے عمل بھی عمل بھی زیادہ ہے اور علم جو ہے وہ قوت فکریہ سے ہوتا ہے اور جو عمل ہے وہ قوت عملیہ سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب علم بھی زیادہ ہے عمل بھی زیادہ ہے تو قوت فکریہ بھی ان میں زیادہ ہے قوت عمل بھی زیادہ ہے جب زیادہ ہے وہی حقدار ہے حاکم بنانے کا سمجھ نہیں آئی کیا ہے میں نے سے اس سوال کا جواب آ گیا کہ جناب پھر تو حافظ جتنے ہیں او ہو ہو جہاں پر بھی بھیجو انہیں کو حاکم بناؤ ارے خدا کے بندے یہ حافظ ہو رہے ہیں یہ جاہل کٹے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے حافظوں کو کہ قرآن مجید کا ایک حکم کیا ہے باقی حکام تو کیا ہے ان کو ناقیدے کا پتہ ہوتا ہے الحافظ و کل جاہل ہوتا ہے الحافظ و کلامہ ہوتا ہے صحابہ کرام اور اسی سے پتہ چلا کہ وہ ملا طبقہ جو یہ حافظوں کی باتیں یہاں پر صحابہ کرام جیسے جو حفاظ تھے قرا تھے ان ان ان پر کر کر کے کے کے فضائل شروع دیتے ہیں یا جو واقعات ہیں ان کے واقعات کو ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں ہاں جی اور جناب ان کی مثال ان کے لیے ان کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں یہ وہ لانتی جاہل ہیں وہ حقیقت سے بے خبر ہیں ان لانتیوں کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ جاہل کٹے صحابی کاری اور حافظ جو ہے تو اپنے سارے زمانے کے عالم ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیوں اس وجہ سے کہ صاحب علم بھی پورے ہوتے تھے صاحب عمل بھی پورے ہوتے تھے اور یہ تو یہ تو حضرت صرف الفاظ قرآن اٹھائے ہوئے اس کو تو معنی کا پتہ نہیں ہے ہاں کام تو جہاں رہے ایسے ہے یا نہیں ہے تو اس کو اس کو حامل قرآن کیا کہیں بھائی یہ حامل قرآن اسی وجہ سے ہمارا اقبال نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے اب سمجھ آئیے کیونکہ اگر الفاظ قرآن کی بات کرو تو الفاظ قرآن تو گدھے پر قرآن پاک رکھ دیتے ہو الفاظ کو اٹھانے والا وہ بھی ہے لیکن حامل قرآن جس کی فضیلت بیان ہوتی ہے حدیثوں میں وہ ایسا حامل قرآن تھوڑا ہے حامل قرآن وہی ہوگا کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لفظ و و نظم دونوں کا نام ہے عمر نہیں ہے جب نظم و مانا دونوں کا نام ہے تو نظم و مانا دونوں جب ہوں گے کسی کے سینے کے اندر وہ پھر بنے گا حامل قرآن ارے بول تو مرے ایسے فدو محکمہ خیر تعلم القرآن ولم جو اب ادھر آتا ہے آدیش میں وہ سب اٹھا کر ان حافظوں پر یہ جو تجال بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوڈے باز جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی یہ کڑی باز جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے اہل نہ اہل نہ تربیت یافتہ ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے پڑھانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے شرح کیا ہے احکام کیا ہے خدا رسول کا کوئی خوف نہیں قرآن پڑھتے رہیں گے شرارت شیر خانی کرتے رہیں گے جو زمانے کی شیطانیوں کی قرآن پڑھاتے ہوئے کرتے رہیں گے لانتی لوگ ایسے لانتیوں کو تم کیا کر تم حفاظ شمار کرتے ہو جن کے فضائل آئے انہیں شمار کرتے ہو ہاشا وکل قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ لوگ دوزخ کا بالن ہے جہنم کا بالن بنے ہوئے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے ہاں جی یہ تو اب ان ان ان ان خبیصوں کو تم قیاس کرو ان پر اور ان پاکوں پر ہاں جی ان لوگوں پر جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ کائنات میں جن کی مثال نہیں ملتی ان کے ساتھ ان دجالوں کو ملاتے ہو یار ان خبیصوں کو ملاتے ہو ان پلیتوں کو ملاتے ہو یار کتنا ظلم ہے پر کوئی بات نہیں جس طرح جن کو ملایا جا رہا ہے جن کو ملایا جا رہا ہے جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کے ملانے والے ہیں دونوں فدو ہیں فدو فدو کو ملا رہا ہے صحابی صحابی کے کے ساتھ ساتھ بولو بولو بولو فدو تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آج یہ ہے نظام عمارت جو ہے نا ان شاء اللہ عزیز اس کا آغاز و افتتاح جو ہے وہ ہم اپنے اندر کرتے ہیں ہاں جی اس سلسلے کے اندر میں نے جن کو اساتذہ مقرر کیا ہے بات سمجھنا جن کو میں نے اساتذہ مقرر کیا ہے وہ اپنی اپنی جماعت جن پر وہ ان کو مقرر کیا گیا ہے وہ اپنی اپنی جماعت کے امیر ہیں اس جماعت کے جتنے طلباء ہیں ان طلباء کو ان کی اطاعت کرنا پڑے گی اور ان کو اپنی عمارت کا فرد ادا کرنا پڑے گا وہ اپنی معموریت کو قائم کرے یا اپنی امیریت کو قائم کرے سمجھ نہیں آ رہی یہ امیر ہونے کا حق ادا کریں وہ معمور ہونے کا حق ادا کریں اور سنو سید القوم جیسے پہلے بتا بھی چکا ہوں سید القوم خادم ہوں قوم کا سردار قوم کا خادم ہے قوم کا خادم خادم ہے وہ سمجھے اپنے آپ کو اور وہ کہیں ہم اس کے خادم ہیں اس سے بات چلے گی اس سے کام چلے گا ان شاء اللہ اور ذہن میں رکھنا ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہوگی ذہن میں رکھنا جب تک کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت اور اس سلسلے میں ایک بات تب بھی کر دوں کہ جب کسی کو امیر بنا لیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے شریعت کے مطابق آپ سمجھنا کہ جو جائز باتیں ہوتی ہیں شریعت میں کیا یعنی جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے جب امیر کہے گا تو واجب ہو جاتی ہے خلیفہ امیر المومنین سلطان اسلام سلطان اور امیر حاکم اسلام جتنے جتنے لوگوں پر ہو جب وہ جائز بات کہے کہ یہ کرو تو واجب ہو جاتی ہے نہیں کرے گا تو وہ سغیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا ذہن میں رکھنا بار بار نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا فاسق فاجر ہو جائے گا بندہ یہ ذہن میں رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے والدین وہ بھی جائز کام تو واجب ہو جاتا ہے استاد جائز کام ہے واجب ہو جاتا ہے مثلا کہ یار پانی تو پلا دو یہ جائز کام ہے حکم نہیں ہے کہ فلاں کو پانی پلاؤ لیکن جب وہ کہہ دے گا تو واجب ہو جائے گا والدین کہہ دیتے ہیں بیٹے پانی پلاؤ واجب ہو گیا والدین کہہ دیتے ہیں بیٹے بازار نہیں جانا واجب ہو گیا نہیں جا سکتا جائے گا تو گناگار ہوگا دین میں رکھو والدین تمہیں روک دیں کہ شریعت یعنی شریعت کے مطابق روکنا ہو اگر وہ روک دے وہ کام چاہے جائز بھی ہو تمہارے لیے وہ اس کا کرنا حرام ہو گیا ہے بس میں رکھنا تو یہ حق ہے عمارت جو ہے اس کا پورا خیال رکھیں دونوں جانب جانبین طرفین طرفین کا فرد بنتا ہے چاہے امیر ہو چاہے معمور ہو بولو یہ خیال رکھنا ہے وہ تمہیں کہہ دے بھائی کپڑے ایسے نہیں پھینکنے جس طرح کہہ رہے ہیں تو تمہارا فرد بنتا ہے اس کا خیال کرو جب تم جب کہیں میں نہیں ہوتا ادھر کہیں جانا ہے میں نے میں یہ حضرات جو اساتذہ ہیں وہ میرے نائب ہوں گے سمجھ نہیں آئی تم نے کسی نے اگر چھٹی مانگنی ہے ضروری کام پڑ گیا تو ان کو بتا کر جانا ہے وہ اجازت دیں گے ٹھیک نہیں تو ادھر سک جاؤ خشک ہو جاؤ کھڑے رہو بس ہاں، اور یہ سبق صرف نماز سے لے لو کافی ہے چلو باقی جو حدیث میں نے سنائی جو کچھ سنایا اس کو بلا دو نماز پانچ وقتی سے وہ تو پڑھتے ہو نا وہ تو امیر کے پیچھے چلتے ہو کہ امام کے پیچھے کے نہیں چلتے بھائی اتنا اتنا پابندی کر لو اسی اسی سے سبق لے لو کافی ہے نماز سے یہ امیر کا سبق جو نماز سے حاصل ہوتا ہے یہی کافی ہے اس میں آر نہیں سمجھنا شرم نہیں سمجھنی اس میں بے عزتی نہیں سمجھنا کہ جناب وہ کمال ہے یار یہ اس کی میں بات مان لوں یہ شیطان ہے یہ نفس ہے تمہارا یہ نفس اور شیطان کہہ رہا ہوگا اس وقت اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو بگا دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بگا دو وہ شیطانی خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں لے جانا ہے کیا کیا آپ نے کرنا ہے ابھی ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو آپ بالکل جانوروں والی زندگی چھوڑ دیں اپنے آپ کو ہما وقت پابند رکھیں بس مختصر زندگی ہے کتنے عرصے کی ہے کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے کی ہے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوستوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی بچپنے میں جا رہا ہے کوئی درمیان میں جا رہا ہے کوئی آخر میں جا رہا ہے جا رہا ہے بس سلسلہ جاری ہے اس غفلت میں مت پڑو پھر ابھی وقت پڑا ہے پھر کر لیں گے اور کوئی وقت آپ کی پابندی کا نہیں آئے گا ضبط نفس اور حب سے نفس اس میں آپ ہمیشہ رہیں ضبط نفس اور حب سے نفس نفس کو قید میں رکھنا ضبط میں رکھنا یہ کہ یہ کام کر پہلے دیکھو شریعت اجازت دیتی ہے نہیں نہیں دیتی دیتی تو رک جاؤ دیتی ہے تو کر لو یہی ہوتا ہے جس شخص کو کہتے ہیں دیندار بندہ کیا دیندار بندہ دینی مذہبی لوگ یہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اپنے مذہب اور دین کے تابع رکھتے ہیں بولو بولو بولو امیر امیر جو حضرات ہیں ان کی نقل و حرکت کو نظر میں رکھیں باہر ان کا آنا جانا یہ دیکھیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں باہر کیسے جاتے ہیں کس کے ساتھ باہر لڑکے جتنے ہیں ان کا باہر جانا ادھر سے دروازے سے باہر جانا بند ہے چھوٹے لڑکوں کا صرف بابا جی کے ساتھ جا سکتے ہیں جدھر جائیں بابا جی ان کو لے جائیں گے یہ جب باہر نکلتے ہیں تو مجھے شکایتیں پہنچی ہیں یہ شرارت کرتے ہیں لڑتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں اور پھر جناب یہ ہے کہ بھئی کوئی لڑکے آتے جاتے ہیں ان کو یہ گالی نکالتے ہیں کسی کو سکولی کو کچھ کہہ دیتے ہیں کسی سکولی کو کچھ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مطلب پریشانی کا باعث بن جائیں گے اس وجہ سے ان کو قید میں رکھیں پابندی میں رکھیں ان کو آزاد نہ چھوڑیں یہ بالکل یعنی جو سمجھے جیسے یہ پرندے ہیں اور پنجرا ہے بس اس کو پنجرا سمجھو ان کی تیاری کرنی ہے پرندہ جو ہوتا ہے نا وہ پابندی پنجرے کی قبول کرتا ہے نا چلو ناخوشی سے کرتا ہے کرتا تو ہے نا تو تم بھی ناخوشی قبول کرو پھر یہ ہے کہ وہ پرندہ جب تیار ہو جاتا ہے پھر اس کا مول ہوتا ہے وہ تتر کتنا قیمتی بکتا ہے جو پابندی قبول کرتا ہے آزاد تتر تھوڑے بکتے ہیں وہ تو گولی کھاتے ہیں بس جو پابند تتر ہوتا ہے بٹیرا اس کی قیمت ہوتی ہے وہ کام آتا ہے پھر اگلے سیٹی پر اس کو چلاتے ہیں جس طرح چلاتے ہیں وہ چلتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کے عادی بن جاؤ ہاں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو جو اللہ رسول کی بات کرے سر جھکا لو یہ دیکھو ہی نہیں یار یہ کون ہے اسی وجہ سے دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلال حبشی غلام تھے ایک حبشی تھے حبشی قوم ویسے سمجھی جاتی تھی ایک حبشی تھے غلام تھے ارے ان کو مقرر کیا اذان پر کیوں مقرر کیا کہ تاکہ قریشی جو ہیں ان کی قریشیت جو ہے وہ اس کو پامال کر دیا جائے اور ان کے ذہنوں سے نکال لیا جائے کہیں یہ اس گمن میں نہ رہے کہ ہم قریشی ہیں لہذا ہم کسی کی کیوں نہیں میں نے اللہ کی طرف بلانے والا بلال کھڑا کر دیا ہے اب قریشی ہے تو آنا پڑے گا سید ہے تو آنا پڑے گا تاکہ پتا چل جائے کہ اللہ کے حکم کی طرف اللہ کی طرف جو بھی بلانے والا ہے اس کی اطاعت فرض ہے چاہے کوئی بھی حالانکہ آپ کو معلوم ہے وہاں پر قریش قریش قبیلہ موجود تھا اور عظیم عظیم سب سے قبیلہ کائنات مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے قریش قبیلہ لیکن اور پھر قریشیوں کے سردار بھی تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم یہ حالت جو وہ جاہلیت جو تھی دور جاہلیت جو تھا دور جاہلیت کے اندر بھی یہ لوگ اپنی قوموں کے سردار تھے اس وقت جب سردار رہے تو بعد میں اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ان حضرات کو اذان کے لیے مقرر نہیں کیا پسند نہیں کیا وہ بلال کو کیا گیا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ تو حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اس میں تو حکمت تھی یہی حکمت تھی کہ تاکہ بتایا جائے کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے کسی کی برتری نہیں ہے سمجھ نہیں آتا حکم کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے حکم سب سے بڑا ہے بولو بولو بولو بولو بولو اللہ رسول کے حکم کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے ہر کسی سے اللہ رسول کا حکم بڑا ہے لہذا بلال کے حکم سے بلال کے منہ شریف سے جب نکلتا ہے آؤ نماز کی طرف دوڑ پڑو یہ نہ دیکھو کہ بلال کے منہ سے نکل رہا ہے یہ یہ دیکھو کہ رب جلال کا حکم نکل رہا ہے اسی وجہ سے میں پڑھ رہا تھا اگلے دن قیامت کی نشانی بتائی گئی یو طلب العلم من الاساغرے کہ چھوٹے لوگوں سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا وہاں پر علماء کرام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا یہاں پر اساغر سے اساغر چھوٹے فرمایا ان کو کہا گیا ہے کہ جو اپنی عقل اور اپنی رائے سے جناب فیصلے کرتے ہیں اور حکم چلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جو ذہن میں آیا وہی پڑھا دیا فرمایا یہاں پر وہ اساغر ہیں اور جو اکابر سے روایت کرتے ہیں جو دین روایت کرتے ہیں بناتے نہیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی جو دین بناتے وضع نہیں کرتے نقل کرتے ہیں اچھا اکابر کا جو گزر گئے وہ اکابر تھے ان سے جو نقل کرتے ہیں جب ان کی نقل کر رہے ہیں جب ان سے دین پیش کر رہے ہیں تو یہ اصاگر نہیں اکابر ہیں کیونکہ بات تو بڑوں کی ہے یہ عمر میں چھوٹا ہے بات تو بڑوں کی کر رہا ہے اور باقی تم اگر اس سلسلے کو ذرا دیکھو غور کرو اس میں اس سلسلے میں اس کڑی کڑی سوچتے دیکھتے چلے جاؤ دیکھو میں نے اپنے شیخ سے لیا انہوں نے فلاں میں نے کتاب امام کتاب امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا بات کو ہاں جی ہمارے امام لکھ گئے جی ہے تو ہمارے امام جو ہے نا یا وہ ہمارے امام بڑے ہیں مجھ سے اچھا اگر بالفرد عمر کے اندر وہ چھوٹے ہو پھر پیچھے چلے جاؤ پھر پیچھے چلے جاؤ چلتے چلتے نبی پاک تک پہنچ جاؤ گے اور اگر عمر اگر پھر اور پیچھے چلو جاؤ تو رب العالمین تک پہنچو گے وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے کہ نہیں ہے بڑا جب بڑا ہے تو معلوم ہوا ارے بھائی ارے بھائی علم علم جو ہے جو روایت ہو روایت روایت اور اتباع ہو جب تو جس سے بھی ملے سمجھو یہ بڑا ہے چاہے چھوٹا بھی ہو اور جب وہ اپنے عقلی سے چھیڑ رہا ہے چھوڑ رہا ہے لوگوں کے اندر اور جناب جی یہ شیطان پروفیسر جو ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر راج کے ملا پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں خبیص خدا رسول کی بات نہیں کرتے یہ لانتی چاہے بٹھے بھی ہوں یہ کھانگڑ ہو غلام رسول شہیدی کی طرح یہ سارے کیا ہیں یہ اساگر ہے ان کے ان سے علم لینا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اسی وجہ سے اساگر کی تفسیر بد مذہب سے اہل الوداع سے کی گئی ہے کہ بد مذہب لوگ جو ہیں یہ فرمایا اساگر ہیں چھوٹے ہیں ان سے مت لو کیوں اس وجہ سے کہ وہ اتباع نہیں کرتے وہ ہوائے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ سنت کے پیروکار نہیں ہوتے وہ شریعت کے پیروکار نہیں ہوتے بلکہ ہوائے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں ہوائے نفس کیونکہ ہوا کس کو کہتے ہیں ہاں جی ایسی رائے کہ جس کا مبدا منشا شہوت ہو شہوت کے پیچھے چلتے ہیں تو شہوت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ اصاگر ہو گئے اور جو شریعت کے پیچھے سنت کے پیچھے چلتے ہیں وہ کابر ہو گئے اور یہ جھگڑا ہمارا سب سے رہا ہے کہ غزالی زمان بڑا ہے بزرگ ہے فلان یہ وہ ارے ظالم عمر کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو مال کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو کس لحاظ سے بڑا کہتے ہو علم کے خالی لحاظ سے بڑا کہتے ہو عقل کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو کس لحاظ سے بڑا کہتے ہو وہ بے وقوف بڑا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے اگر عقل کی عمر کی بات کرتے ہو پتہ نہیں کاجمی سے زیادہ عمر رکھنے والے کتنے ہوں گے اگر مال کی بات کرتے ہو مال کے اندر بھی بہت زیادہ ہے پھر تو کفار بہت زیادہ ہے اگر تم کی جناب بات کرتے ہو کہ اس کو ریاضی بہت آتا ہوگا تو ریاضی جاننے والے بھی بہت ہیں فلان فلان یہ کوئی چیز نہیں ہمارے نزدیک بڑے ہونے کا معیار اکبریت کا معیار اکابریت اکبر ہونے کا معیار دین ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پرہیزگاری ہے عمل ہے خالی یہاں پر مسئلے نہیں دیکھے جاتے مسائل نہیں دیکھے جاتے یہ نہیں دیکھا جاتا کس فن کے اندر فلانا ہے کسی فن کا امام ہے کسی فن سو رہا ہے نیند کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں بات کیا رہی یہ ہم نے نہیں دیکھنا بات نہیں سمجھ آئی یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے اور یہ حال ہے کدھر کی کدھر چلی گئی اللہ نذیر صاحب پر بھی یہ کیفیت گزر رہی ہے خیر اللہ تعالی ہماری ہوش ہماری ہوش جو ہے نا وہ قائم کر دے اور نیند ہماری اڑا دے اور غفلت ہماری دور کر دے ہے جی افسوس ہے یار افسوس ہے کمال ہے ارے کمال ہے تم نوجوان ہو کر اتنے سست اندام ہو نوجوان ہو کر اتنے سست اندام ہو یہ کیا ظلم ہے میرے اندر سستی نہیں رہی آپ کے اندر کیوں آ رہی بھائی آپ سننے والے ہیں میں بیان کرنے والا ہوں سننے والا تو یہ نااہلیت ہوتی ہے ذہن میں رکھو نلاکی ہوتی ہے طالب علم کی جتنا کچھ چکننا ہوگا اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں وہ جو آپ آداب بیان کروں گا خیر اس کے اندر بیان کروں گا آپ کون کون سی بات چھیڑوں آداب کا موضوع جب لگاؤں گا آداب معلمین و متعلمین تو اس کے اندر انشاءاللہ شاء ساری باتیں آئیں گی ہاں جی تو بھائی بات یہ ہے کیا کابر وہی ہے دوسرے توجہ بھائی انتہائی لطیف الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں سرور آ جائے گا ارے اکابر وہی ہیں جو صرف اکبر کے پیچھے چلتے ہو سمجھ نہیں آئی نظیر جی۔ جاؤ فکرہ لکھ لو ماں گفتے میں محاورہ شد ان شاء اللہ لطف دے گی بات اکابر کون ہے جو اللہ اکبر اکابر اکابر کہ اطاعت اکبر اطاعت اکبر کنند ہنند جمع اور پیچھے اگر واحد رکھنا ہے تو پھر اکبر آنست کے اطاعت اکبر کو اکبر آنست کے واسگر آنست کے اطاعت اصغر کو نست کیا اطاعت اصغر اور اصغر سے مراد نفس ہے نفس و شیطان دین میں رکھو بولو اللہ اکبر و شیطان و اصغر کیا یہ ناچیز کے حدثیات ہیں یہ نظر و فکر نہیں ہے حدثیات ہیں اچانک ذہن میں بات بغیر نظر و فکر تدبر کے ٹھک بجتی ہے جب وہ ٹھک بجتی ہے یہ حدثیات ہیں یہ حدثیات کا مذاق نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے میں نے بہت آزمایا جو حدثیات میں لطف آتا ہے نا نظر و فکر کی بات میں نہیں آتا کیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ یار ہمارا رابطہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے دل کا اس وجہ سے وہ کرم نوازی کر رہا ہے تو میرے بھائی آج کے بعد آپ نے جب سفر پر جانا ہے تو ایک امیر مقرر کرنا سمجھ نہیں جدھر جب جدا ہونا ہے تو ان سے اجازت لینی ہے جناب جا رہے ہیں ٹھیک ہے شوتر بیمار کی طرح بالکل کہیں نہیں رہنا ان شاء اللہ العزیز چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کیونکہ ادھر دیکھا جائے گا دین کو جس کے اندر تقوی اور سمجھ زیادہ ہے اس کو امیر بنایا جائے گا اسی طرح جن حضرات کی باریاں لگی ہوئی ہیں نا کام کے لیے توجہ ذرا کاموں کسی کام کی باری لگی ہوئی ہے حضرات کی تو وہ جو جماعت ہے نا وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں وہ امیر کہے گا ہاں بھائی صفائی اس طرح کرنی ہے فلانا کام اس طرح کرنا ہے فلانا اس طرح کرنا ہے لیکن وہ بھی ساتھ شریک رہے گا وہ حضرت فاروق اعظم والی بات تو میں تو اس کو امیر بناؤں گا کہ جو امیر ہو کر امیر نہ ہو اور امیر نہ ہو کر امیر ہو مولانا نظیر ان شاء اللہ جو میں نے بیان کیا امید ہے صحیح ہوگا اگر کوئی اگر کوئی اس میں خطا ہو تو فمن شیطان و منی وہ شیطان اور میری طرف سے ہوگی اور اگر کچھ ثواب اور درست بات ہوگی تو من الرحمان کی طرف سے جو میری صحیح بات ہو اس کو مانو جو غلط بات ہے اس کو اٹھا کر میرے لیے یہ اصول بنا لو میں تمہیں باللہ من ذالک اپنی پوجا پاٹ کرانے کے لیے میں یہاں پر جمع نہیں کیا میری بات خدا رسول کے بات کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو تو اس کو مانو میری بات خدا رسول کی شریعت کے خلاف ہو حکم کے خلاف ہو تو اس کے لیے اتنا لازم ہے آپ کو پہلے اس کو غلط ثابت کرنا پڑے گا ہاں یہ نہ ہو کہ اپنے دل دماغ کے مطابق جو آئے بس ٹھیک ہے جی اس نے غلط کہہ دیا یہ ایسے ثابت کرنا جب ہوتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے کہنے کی کیا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور فلان امام جو ہے وہ غلط کہہ گئے غلط چل گئے غلط لیکن جب بات آتی ہے میدان کے اندر اور غلط ثابت کرنا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کلو مجرن فی الخلا ہاں جی تنہا میدان میں گھوڑا چلانے والا خوش ہوتا ہے ہاں جی صرف کسی امام کے متعلق یہ کہہ دینا اس نے غلط بات کہی ہے تنہا میدان کے اندر جب وہ امام نہیں ہے سامنے آسان ہے ہوتا تو پھر پتہ چلتا یہاں تو کیسے غلط ثابت کرتا ہے اسی وجہ سے اسی اسی طرح اگر میری کوئی بات غلط ہے نا تو آپ بھائی میدان میں آئیں گے ان شاء اللہ پھر جب میدان پڑے گا تو پتہ چل جائے گا اگر غلط ثابت ہوگی تو میں بسم اللہ صاحب جھکا لوں گا اور اگر غلط ثابت نہیں ہوگی تو پھر آپ کو جھکانا پڑے گا بہر علی ہم اللہ رسول کے سوا بڑا نہیں مانتے بڑا وہی ہے اصل بڑا وہی ہے ہاں، پھر وہ جس کو بڑا بناتے ہیں ہم اس کے اس کو بڑا مانتے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا جن باتوں کا آپ کو پابند کروں پابند رہنا ہے آپ سمجھ نہیں آ رہی ہاں۔ چلو اپنا جی۔ اپنے کی طرف چلو